حماد بن سلمہ نے ہشاب بن عروا سے انہوں نے عروا سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کے مثل روایت کی ہے سننے ابو داوت حدیث نمبر دو ہزار دو سو بیس